حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر دو رکاتوں پر سلام پھیر دیا ایک آدمی جسے ذل کہتے تھے اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں انہوں نے عرض کیا اگر یہ بات ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ نے دو ہی رکاتیں پڑھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس طرح کہتا ہے ویسے ہی ہوا ہے صحابہ نے کہا جی ہاں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر دو رکاتیں پڑھائیں پھر سلام پھیرا پھر صحف کے دو سجدے کیے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیرہ